کے خطابات سن کر ہمیں بڑی مسرت ہوئی ہم نے محسوس کیا کہ آپ کو وقت کے حالات کا اندازہ ہے مستشقین کے بارے میں دوسرے جو احوال پیدا ہوئے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور مختلف موضوعات پر جو آپ نے تقریر کی اس سے اندازہ ہوا کہ اساتذہ کرام حالات کو سامنے رکھ کر طلباء کے ذہن سازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک ہمارے عزیز علم نے مراٹھی میں تقریر کی اور یہ کمی میں برسوں سے محسوس کر رہا تھا کہ مختلف علاقوں کے مدرسوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مقامی زبان میں بھی طلباء کو مشق کرائیں وما اور سلام رسول نلہ بلسان قومی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ہر قوم میں اس قوم کی زبان جاننے والے کو اگر ایک آدمی مہاراشٹر میں رہتا ہے اور مراٹھی زبان میں تقریر نہیں کر سکتا تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ مراٹھی زبان میں تقریر نہ کریں اور آپ بہترین اردو میں جو مولانا آزاد کی اردو ہے شبلی کی اردو ہے سید صاحب کی اردو ہے جو طلبہ مشق کرتے ہیں تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بیچارہ گاؤں کا آدمی اس زبان کو سمجھ نہیں پاتا اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی واقعی میں اس تعلم کو مبارکباد دیتا ہوں اور جتنے مہاراشٹر کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں میری ان سے آجزانہ درخواست ہے کہ ایک جمعرات کو آپ اردو میں تقریر کریں ایک جمعرات کو آپ عربی میں کریں ایک جمعرات کو بریٹھی میں کریں ابھی دو چار سال پہلے میرا سفر ہوا امریکہ کا تو میرے ایک دوست ہیں قاری یوسف صاحب کفلتا والے وہ مجھے سانس فرانسو کو لے گئے یہ بالکل دنیا کا آخری شہر ہے وہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے تو انہوں نے بڑی اصرار سے مجھے کہا کہ کچھ گجرات کے لوگ ہیں راندیر کے جو برما سے آئے ہوئے ہیں تو چلیں ہم ان کی مسجد میں جائیں اور تھوڑی سی آپ کی بات ہو تو وہ بیچارہ مجھے لے کر گئے اب عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ہم وہاں پہنچے اور نماز سے پہلے قاری یوسف صاحب نے وہ وہاں کے متولی صاحب جو ذمہ دار تھے ان سے بات کی کہ بھائی یہ مولوی صاحب گجرات سے آئے ہیں اور میں ان کو لایا ہوں کہ تھوڑی دیر دین کی بات ہو تو متولی صاحب یہ کہنے لگے کہ مول صاحب دیکھو یا تو مولانا انگریزی میں تقریر کریں یا گجراتی میں تقریر کریں اس لیے کہ ہم تو سب راندیر والے ہیں تو گجراتی جانتے لیکن اگر یہ اردو میں تقریر کریں گے تو ہمارے ان نوجوانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو مول یوسف صاحب اٹھ کر آئے وہ دونوں بات کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے وہ اٹھ کر آئے میرے پاس انہوں نے کہا کہ متولی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی میں تو انگریزی جانتا نہیں ہوں البتہ گجراتی میری اپنی زبان ہے مادری تو میں گجراتی میں بات کر سکتا ہوں ہم نے تھوڑی بہت ایسی مشق کی ہے کہ کوئی موقع ہو تو ہم گجراتی میں بھی تقریر کریں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لاز رکھی اور میں نے تقریر کی تو وہ اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا اگر آپ پہلے سے مجھے کہتے وہ متولی صاحب کہنے لگے تو میں اپنے محلے کی ساری عورتوں کو بھی لاتا کیونکہ برسوں کے بعد ہم نے کوئی دینی بات گجلتی زبان میں سنی اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اپنی زبان میں دین کی بات سننے کی تڑپ رکھتے ہیں ہر موقع پر جہاں آپ جائیں یا تو آپ انگریزی اچھی جانیں اور برطانیہ میں امریکہ میں کینیڈا میں ویسٹ انڈیز میں انگریزی میں آپ تقریر کریں تو لوگ معذوز ہوتے وہاں کئی نوجوانوں نے مجھ سے کہا ٹورنٹو میں کہ مولانا آپ حضرات کی جو اردو تقریر ہوتی ہے وہ ہمارے سر پر سے گزر جاتی ہے مطلب یہ کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے میں خاص طور پر مجھے یہ پروگرام پسند آیا کہ آپ نے یہ مشق شروع کرائی اور اس میں مزید اضافہ کیجیے ایک بات تو ہو گئی ہے میرے عزیز و حضرت مولانا نے چند منٹ کے اندر بڑی قیمتی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی بہت قیمتی بات آپ حضرات نے اپنے جو تاثرات ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیے تھے اور رو رو کر بیان کیے اور آپ نے اپنی محبت کا جو اظہار فرمایا رئیس اسے جامعہ کے ساتھ اور جامعہ کی اس در و دیوار کے ساتھ اس محبت کا یہ حق ہے کہ آپ شدید سے شدید حالات میں بھی اپنے پیغمبر کے پیغام کو اور اس کے طریقے کو کبھی نہ چھوڑیں حالات آتے ہیں آندیاں آ جاتی ہیں اور گزر جاتی ہیں لیکن جو صاحب عزم لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے حالات واقعی جیسے حضرت نے فرمایا کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارادے جن کے پختہ ہوں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے ہمیں سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے علم کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق پیدا کر کے سوز پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو سوز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے حاصل کیا اور دوسرے صحابہ نے حاصل ایک موقع آیا کہ کچھ لوگوں نے کے دینے سے انکار کیا پہلو تہی کی کھڑے ہو گئے صدیق اکبر کہ اگر ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیتے تھے اور نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا بہت سے بڑے بڑے اکابر صحابہ کو انشرا نہیں تھا حتیٰ کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی جیسا مضبوط طبیعت کا آدمی وہ پہنچ گئے صدیق اکبر کی خدمت میں اور کہا طرف فقیہ امیر المؤمنین امیر المؤمنین ذرا نرمی کا برتاؤ کیجیے او ہو صدیق اکبر اس جملے کو سن کر بھڑک اٹھے اور کیا کہنے لگے کیونکہ صدیق اکبر طبیعت کے بہت کمزور تھے لیکن ارادے کے بہت پختہ تھے آپ نے مختارات میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا كان نحيفا في جسمه وقويا في عزمه یہ جملہ بڑا آپ نے ہمیں پوچھتا میں حضرت صدیق اکبر نے فوراً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ جملہ کہا کہ رجو تو آؤ نہ کا فجی تب خزلانک رجو تو آؤ نہ کا فجی تب خزلانک کند جبار فل جاہلیت ان قطع الوحی و الدین ایون قص الدین وانا حی یہ تاریخی جملہ تھا جو ہر طالب علم کو اپنے قلب پر نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ میری حیات تک دین کے کسی جز کو ہم برباد ہونے نہیں دیں گے ایون وان حیون آپ اپنے قلب پر اس کو نقش کیجئے مولانا علی میاں صاحب طلبہ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ وہ جملہ ہے سونے کے پانی سے لکھنے کا نہیں اپنے قلب پر اس کو نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایون دین وان حیون میرے دوستو اللہ سے اگر ہمارا رب پیدا ہو گیا ساری مخلوق ہمارے خلاف ہے تو کوئی پرواہ نہیں فلئی تک تہلو فلئی تک تحلو و تو مری رہ تو نہیں تک کردہ ولا کاش کہ اللہ آپ کے ساتھ میرے تعلقات میٹھے ہوں اور میری زندگی میں تلخیاں ہی تلخیاں آتی رہی مجھے اس کو کوئی پرواہ نہیں میں تلخیاں برداشت کروں گا آپ کے ساتھ میرے تعلقات میں مٹھاس ہونا چاہیے فلح تک تحلو ول حیات و مریر تن ولی تک تربا ولا اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں سارے مخلوق مجھ سے ناراض ہو جائیں جائے تلدی بینی و بین کا اے اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ آباد رہے وہ بینی وہ بین ال امین اور دنیا والوں کے ساتھ چاہے میرے حالات میں تعلقات میں کمزوریاں پیدا ہو جائے وہ ہمارے بخالف ہو جائے کچھ ایزا من کل یا غایت المنا کیا الفاظ ہیں ایزا صح من کل غو تل المنا فکل الدی فوکت تو تراب اے اے میری آرزوں کے مرکز اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے میری آرزوں کے مرکز اگر تیرے ساتھ میری محبت درست ہو گئی پھر اس سرزمین پر جو کچھ ہے میرے نزدیک اس کی قیمت مٹی سے زیادہ نہیں ہے فقول الدی فوکت توراب تراب یہ ہے ہمارا مسلک اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت اللہ تعالیٰ کی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عشق نصیب فرمائے کہ ہم زندگی کے آخری وقت تک اس دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا رکھیں اور معمولی سے معمولی دیہات میں جا کر بھی موقع ہو تم پڑے میں نے بارہا حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جو طالب علم اپنے استاذ کے مشورے سے بیٹھ کر کسی جائے قاعدہ بغدادی پڑھاتا ہے استاذ کے مشورے سے بیٹھ کر کہا بھائی جاؤ فلاں گاؤں میں تم قاعدہ پڑھاؤ تو وہ جب حالانکہ اس کی استداد ہدایت پڑھانے کی ہے لیکن اپنے استاذ کے کہنے سے پڑھائے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اس کے پڑھانے میں وہ برکت آتا فرمائیں گے جو بغیر مشورے کے بخاری پڑھانے میں بھی نہیں ملتی یہ جملہ میں نے بارہا سنا حضرت ماں صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے بڑی کام کی باتیں فرمایا کرتے تھے بڑی توازو بڑا اخلاص بڑی بے نفسی ہم ایک مرتبہ وہاں پہنچے وہاں تعمیر ہو رہی ہے وہاں تشریف فرمائے پیچھے کے حصے میں کمرے بند رہے تھے میں اور مولوی یوسف جساد میرے ساتھ ہم گئے تو دیکھا کہ حضرت ریت کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور چار تعلیم قرآن شریف سن رہے ہیں چار تعلیم ہم سنا رہے ہیں تو میں نے کہا حضرت یہاں جی انہوں نے کہا کہ میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ مزدور کیسا کام کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کا کام تو میری آنکھوں سے ہوتا ہے میں نے کہا وقت کیوں ضائع کروں ان بچوں کا قرآن مجید سنو یہ لوگ کام کر کے گئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ابتدا کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس جامعہ کو جامعہ کے سرپرستوں کو جامعہ کے معاونین کو جامعہ کے اساتذہ کو بہت ہی قبول فرمائے بہت قبول فرمائے مجھے تو بار بار حضرت کا جملہ یاد آتا ہے جب یہ پہلی اینٹ رکھی گئی جس دن جس دن اس عمارت کی پہلی اینٹ رکھنے کے لیے حضرت نیچے اترے اور باہر کھڑے ہوئے ہم لوگ باہر کھڑے تھے اور حضرت سیڑھی سے اوپر تشریف لائے کوئی چیز نہیں تھی یہ بالکل میدان خالی تھا اس دن اور حضرت نے میری طرف مخاطب کر کے یہ فرمایا فلاح دارین نے غلام محمد شریف پیدا کیا ہوتا تو کافی تھا اب میں تو حیران کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت کی بات فرما رہے لیکن قلندر ہر چو یا دیدا گو یا کلندر ہر چگو یا دیدا گویز حضرت کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اللہ اس بندے سے کیا کام لینا چاہتا ہے اللہ ان کے عمر کو دراز فرمائے اللہ اس سلسلے کو عام اور تام فرمائے اللہ قبولیت نصیب فرمائے اور میرے دوستو توازوں کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کر حضرت سید صاحب جب گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مورخ اور بڑا ادیب حضرت کو نصیحت فرمائے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی درد کے ساتھ ایک بات فرمائی آپ جیسے بڑے علامہ کو میں کیا نصیحت کروں بس ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اپنے آپ کو مٹانا چاہیے اپنے آپ کو بس یہ سن کر زار و قطار سے یہ سب رونے لگے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ بہت لوگ ان کو کہنے لگے کہ سید صاحب آپ کہاں تھانہ موہن پہنچ گئے اے تماشا گاہ عالم رو ہے تو کجا باہر ہے تماشا میروی انہوں نے کہا ہاں بھائی میں سمجھتا ہوں اس بات کو مجھے معلوم ہے اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا اور اب ماں تھانوی کے یہاں گئے تو کیا تھا ہیں بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مزدو فرماتے ہیں کہ جس قلب کے آہوں نے جس قلب کے آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی لاکھوں کو شراب کی بوتلیں جیب میں رکھنے والا شاعر جس کو پورا بر صغیر شہنشاہ تغزل کہتا تھا اور اس کی شیروانی میں شراب کی بوتلیں ہوتی تھی لیکن جب اس خانقاہ میں پہنچ گیا تو اس کے کیا حال ہو گیا کیا حال ہو گیا وہ اخیر میں کہتا ہے نہ غلط کسی سے نہ واسطہ مجھے مجھے کام اپنے کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے یہ تبدیلی کی اس خانقاہ پر بیٹھ اللہ ہمیں ایسے بزرگوں کا ہاتھ نصیب کر دے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا پیر رومی را رفیق تیرا ساز پیر رومی را رفیق تیرا ساز تا خدا بخشت سوزو گداز جب تک سوزو گداز نہیں کچھ بھی نہیں میرے دوستوں نقوش کے ساتھ نفوس کی اصلاح ضروری ہے نقوش کے ساتھ نفوس کے اللہ تعالیٰ ہمارے نقوش کو بھی درست فرمائے ہمارے نفوس کو بھی درست فرمائیں میں نے ذرا لمبی بات کہہ دی لیکن چونکہ اتنے سارے طلبہ کے سامنے پیغام جانا چاہے رب العالمین